کہاں گئے وہ لوگ صاحب تم جانتے ہو کہ یہ کیا معاملہ ہے اور کیا واقعہ ہوا وہ ایک جنم تھا جس میں ہم تم باہم دوست تھے اور طرح طرح کے ہم میں تم میں معاملات مہر و محبت پیش آئے شیر کہے دیوان جمع کیے اس زمانے میں ایک بزرگ تھے اور ہمارے تمہارے دلی دوست تھے منشی نبی بخش ان کا نام اور حقیر ان کا تخلص نہ وہ زمانہ نہ وہ اشخاص نہ وہ معاملات نہ وہ اختلاط اور نہ ہی وہ انبساط بعد چند مدت کے پھر دوسرا جنم ہم کو ملا اگرچہ صورت اس جنم کی بائن ہی مثل پہلے جنم کے ہے یعنی ایک خط میں نے منشی صاحب کو بھیجا اس کا جواب آیا ایک خط تمہارا کہ تم بھی موسوم ب منشی ہر گوپال متخلص بتفتا ہو اور میں جس شہر میں رہتا ہوں اس کا دلی اور اس محلے کا نام بلی ماروں کا محلہ لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں پایا جاتا واللہ ڈھونڈنے کو مسلمان اس شہر میں نہیں ملتا کیا امیر کیا غریب کیا اہل حرفا اگر کچھ ہیں تو باہر کے ہیں ہندو البتہ کچھ کچھ آباد ہو گئے ہیں غالب نے صحیح کہا وہ جنم اور تھا اور دنیا ہی اور تھی اس کا نام تھا جہان آباد اس رستخیز بیجا میں وہ دنیا ملیا میٹ ہو گئی اب جو ہنگامہ کسی قدر ٹھنڈا پڑا تو کیا دیکھا کہ سارا نقشہ ہی بدلا ہوا ہے وہ لوگ کہاں گئے وہ دوستیاں وہ محبتیں وہ رفاقتیں کیا ہوئیں وہ نگر جس میں یہ سب کچھ تھا اس کی تو بسات ہی الٹ چکی تھی بستیاں بستے بستے بستی ہیں اور دھیرے دھیرے اجڑتی ہیں یہی طور دیکھنے میں آیا ہے مگر یہ نگر ایک جشن کے ساتھ شروع ہوا اور ایک دھماکے کے ساتھ بکھر گیا سولہ سو اڑتالیس میں لال قلعے کے افتتاح کے ساتھ جہان آباد کا افتتاح ہوا اور اٹھارہ سو ستاون میں جب آخری مغل تاجدار لال قلعے کو آخری سلام کہہ رہا تھا اس نے کشت و خون کے بیچ آخری سانس لیا اور دم دے دیا جب طوفان کا زور ٹوٹا غالب نے آگ کھول کر ارد گرد نظر ڈالی کہ کیا کچھ چلا گیا اور کیا کچھ بچ گیا پتا چلا کہ سینکڑوں عزیز راہی ملک عدم ہوئے سینکڑوں ایسے مفقود الخبر ہو گئے کہ ان کے مرگ و زیست کی خبر نہیں دو چار باقی رہتے ہیں خدا جانے کہاں بستے ہیں مگر پھر رفتہ رفتہ ان دو چار میں سے تین کا پتا پایا میرٹھ میں مصطفیٰ خان سلطان جی میں مولوی صدر الدین خان بلی ماروں میں سگے دنیا موسوم با اسد تینوں مردود و مترود و محروم و مغموم نواب مصطفیٰ خان شیفتہ اور صدر الدین آزردہ دونوں ہی مجرم ٹھہرے تھے شیفتہ کو سات برس کی قید ہوئی تھی مگر پھر ان کی تقصیر معاف ہوئی اور رہائی ملی مگر صرف رہائی کا حکم ہوا جہانگیر آباد کی زمینداری اور دلی کی املاک اور پینشن کے باب میں ہنوز کچھ حکم نہیں ہوا ناچار وہ رہا ہو کر میرٹھ میں ایک دوست کے مکان میں ٹھہرے ہیں مفتی صدر الدین کا جرم تو واضح تھا انہوں نے جہاد کے فتوے پر دستخط کیے تھے سو دھرے گئے پھر کیا گزری یہ غالب سے سنیے حضرت مولوی صدر الدین صاحب بہت دن حوالات میں رہے کورٹ میں مقدمہ پیش ہوا روبکاریاں ہوئیں آخر صاحبان کورٹ نے جاں بخشی کا حکم دیا نوکری موقوف جائیداد ضبط ناچار خستہ و تباہ حال لاہور گئے فائنینشل کمشنر اور لیفٹیننٹ گورنر نے ازراہ ترہم نصف جائیداد واگزاشت کی اب نصف جائیداد پر قابض ہیں اپنی حویلی میں اگرچہ یہ امداد ان کے گزارے کو کافی ہے اس واسطے کے ایک آپ اور ایک بی بی تیس چالیس روپے مہینے کی آمدنی زوف پیری نے گھیر لیا ہے اس پریشان حالی اور درماندگی میں پرانے رفیقوں کو یاد کرتے تھے اور روتے تھے اسی عالم میں ایک مرثیہ لکھا ٹکڑے ہوتا ہے جگر جان پہ بن آتی ہے مصطفیٰ خاں کی ملاقات جو یاد آتی ہے کیوں نہ آزردہ نکل جائے نہ سودائی ہو قتل اس طرح سے بے جرم جو سہبائی ہو امام بخش صحبائی کو پھانسی لگی مولانا فضل حق خیر آبادی کو کالے پانی کی سزا ہوئی احمد حسین میکش کا کیا انجام ہوا یہ غالب سے سنیے احمد حسین میکش کا حال کچھ تم کو معلوم ہے یا نہیں مخنوق ہوا گویا اس نام کا آدمی شہر میں تھا ہی نہیں جہاں آباد اپنی بسات لپیٹتے لپیٹتے اپنے کتنے فرزندوں کو اپنے ساتھ لے گیا چاندنی چوک کے بیچ پھانسی کا تختہ نصب تھا آگے یہاں ہزاری بازاری گھومتے پھرتے تھے دم کے دم میں سینکڑوں ہزاروں کا سودا ہوتا اب یہاں موت کی گرم بازاری تھی ادھر دلی دروازے کے باہر میدان میں کتنے موززین مقید بیٹھے تھے اور اپنی اپنی موت کا انتظار کر رہے تھے انہی میں مولانا محمد حسین آزاد کے والد اور دہلی اردو اخبار کے ایڈیٹر مولوی محمد باقر بھی تھے باپ نے موت کی سزا پائی بیٹا بھیس بدل کر اور استاد کا دیوان بغل میں داب کر شہر سے نکلا اور در بدر پھرتا پھراتا لاہور کی طرف نکل گیا سٹی آف جنس کے مصنف کے حساب سے تین ہزار دلی والے بغاوت کے جرم میں ماخوذ ہوئے اور موت کے گھاٹ اتار دیے گئے کسی کو پھانسی کسی کو گولی اور کسی کو توپ کے دہانے سے باندھ کر اڑا دیا گیا اس کے بیان کے مطابق فرنگی سپاہیوں کا ایک شوق یہ تھا کہ پھانسی پر چڑھنے والوں کو تڑپتا ہوا دیکھیں سو وہ جلادوں کو رشوت دیتے تھے کہ ملزم کو دیر تک لٹکائے رکھو کہ تڑپنے کا تماشا دیکھا جا سکے قصہ مختصر جو زد میں آ گیا وہ مجرم ٹھہرا اور پھانسی پر چڑھ گیا بقول غالب ہر شخص کی نوشت کے مطابق حکم ہو رہے ہیں نہ کوئی قانون ہے نہ قاعدہ نہ نظیر کام آئے نہ تقریر پیش جائے کتنے جان بچا کر بھاگے اور شہر سے نکل گئے ان کی قسمت میں در بدری خاک بسری لکھی گئی آدمیوں کے ساتھ یہ گزری پھر سنگ و خشت کی باری آئی جہان آباد کی اینٹ سے اینٹ بج گئی پھاوڑا بجنے لگا کدالیں چلنے لگی محلے برباد کوچے اجاڑ غالب نے ایک دوست کو لکھا کہ ایک شیر زور آور اور پیل تن بندر پیدا ہوا ہے مکانات جا بجا ڈھاتا پھرتا ہے فیض اللہ خان بنگش کی حویلی پر جو جو گلدستے ہیں جس کو عوام گمزی کہتے ہیں انہیں ہلا ہلا کر ایک ایک کی بنا ڈھا دی ہے اینٹ سے اینٹ بجا دی ہے واہر بندر یہ زیادتی اور شہر کے اندر ایک فیض اللہ خان بنگش کی حویلی پر موقف تھوڑا ہی تھا حویلیاں مسجدیں سرائیں سب برباد غالب نے دیکھا اور یوں بیان کیا یہاں شہر ڈھہ رہا ہے بڑے بڑے نامی بازار خاص بازار اور اردو بازار اور خانم کا بازار کہ ہر ایک بجائے خود ایک قصبہ تھا اب پتا بھی نہیں کہ کہاں تھے صاحبان امکنہ امکنا اور دکاکین نہیں بتا سکتے کہ ہمارا مکان کہاں تھا اور دکان کہاں تھی برسات بھر می نہیں برسا اب تیشا اور کلند کی تغیانی سے مکان گر گئے بڑے دریبا کا دروازہ ڈھایا گیا قابل اتار کے کوچے کا بکیا مٹایا گیا کشمیری کٹہرے کی مسجد زمین کا پیوند ہو گئی سڑک کی وسط دو چند ہو گئی مسجد جامع سے راج گھاٹ دروازے تک بے مبالغہ ایک سہرا لکو دکھ ہے اینٹوں کے ڈھیر جو پڑے ہیں وہ اگر اٹھ جائیں تو ہو کا مقام ہو جائے مرزا گوہر کے باغیچے کے اس جانب کو کئی بانس نشیب تھا اب وہ باغیچے کے سہن کے برابر ہو گیا ہے یہاں تک کہ راج گھاٹ کا دروازہ بند ہو گیا فصیل کے کنگورے کھلے رہتے ہیں باقی سب مٹ گیا آہینی دروازے کے واسطے کلکتے دروازے سے کابلی دروازے تک میدان ہو گیا پنجابی کٹرا دھوبی واڑا رام جی گنج سعدت خاں کا کٹرا جرنیل کی بیوی کی حویلی رام جی داس گودام والے کے مکانات صاحب رام کا باغ اور حویلی ان میں سے کسی کا پتہ نہیں ملتا کشمیری کٹرا گر گیا ہے وہ اونچے اونچے در اور وہ بڑی بڑی کوٹریاں دو رویا نظر نہیں آتی کہ کیا ہوئیں کشمیری کٹرے کی مسجد زمین کا پیوند ہو گئی آغا باقر کا امام باڑا اس سے علاوہ کہ خداوند کا خانہ ہے ایک بنائے قدیم رفی مشہور اس کے انہدام کا غم کس کو نہ ہوگا قصہ مختصر یہ کہ شہر سہرا ہو گیا اس کے بعد کا احوال یوں بیان کرتے ہیں شہر چپ چاپ نہ کہیں پھاوڑا بچتا ہے نہ سرنگ لگا کر کوئی مکان اڑایا جاتا ہے نہ آہنی سڑک آتی ہے نہ کہیں دمدمہ بنتا ہے دلی شہر شہر خاموشاں ہے بلکہ یوں کہیے کہ اب جہان آباد شہر برباد ہے غالب کے لفظوں میں ایک غارت زدہ شہر مگر جہان آباد کی دو بڑی نشانیاں ابھی تک باقی تھی لال قلعہ اور جامع مسجد ان کا کیا بندوبست کیا جائے ویسے تو شروع میں انہیں بھی ڈھانے ہی کے منصوبے باندھے گئے تھے سٹی آف جنس کے مصنف نے ایک فرنگی ہگ چیچسٹر کا یہ بیان نقل کیا ہے شہر میں کتنی ہی مسجدیں ہیں کہ کمال خوبصورت ہیں لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ ان سب کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے ان اجڑ بدماشوں نے ہمارے گرجا گھروں اور قبرستانوں کی بے حرمتی کی ہے سو میری دانست میں تو ہمیں ان کے بدبودار مذہب کا کوئی پاس نہیں کرنا چاہیے پہلے تو یہ دستور چلا آتا تھا کہ ان مسجدوں میں قدم رکھنے سے پہلے جوتے اتار دیے جاتے تھے بادشاہ کے حضور جانے سے پہلے بھی یہی رسم برتی جاتی تھی لیکن ہم اب یہ پرواہ نہیں کرتے اور وہ سور بوڑھا بادشاہ میں اسے دیکھ آیا ہوں بالکل بوڑھا پھونس ہے لگتا ہے کوئی خدمت گار ہے تو منصوبے تو یہ تھے مگر شاہ جہاں کی بنائی ہوئی عمارتیں ڈھانے والوں پر بھاری پڑی یہ احوال غالب سے سنیے اللہ اللہ قلعے میں اکثر اور شہر میں باز باز وہ شاہ جہانی عمارتیں ڈھائی گئی ہیں کہ کدال ٹوٹ ٹوٹ گئے ہیں بلکہ قلعے میں تو ان آلات سے کام نہ نکلا سرنگیں کھو دی اور بارود بچھائی گئی اور مکانات سنگی اڑا دیے گئے ابتدائی منصوبہ تو یہی تھا کہ پورے قلعے کو ڈھا دیا جائے اور اس کی جگہ وکٹوریا فورٹ تعمیر کیا جائے شہر کی فصیل کو بھی ڈھانے کا منصوبہ تھا اصل میں تو منصوبہ یہ تھا کہ پورے شہر کو نیز تو نابود کر کے اپنی فتح کی خوشی میں ایک نیا شہر آباد کیا جائے مگر جو کام جوش انتقام میں آسان نظر آ رہا تھا پتا چلا کہ وہ مشکل کام ہے فصیل کے سلسلے میں تو جان لارنس نے صاف صاف کہہ دیا کہ سات میل لمبی فصیل کو ڈھانے کے لیے جتنا بارود چاہیے وہ ہمارے پاس نہیں ہے قلعے کی کتنی عمارتیں ڈھا دی گئیں کتنے خوبصورت گوشے تباہ و برباد کر دیے گئے مگر پھر یہ کام بھی مشکل نظر آیا آخر صلاح یہ ٹھہری کہ اسے ڈھا دینے سے بہتر تو یہ ہے کہ یہاں فوج ڈیرا کرے جامع مسجد کے سلسلے میں لارڈ ایجرٹن نے تجویز پیش کی کہ اسے مسمار کر دیا جائے بعض افسروں نے اس تجویز میں اضافہ کیا اور کہا کہ ڈھا کر یہاں گرجا گھر تعمیر کیا جائے لیکن شہر قلعہ اور مسجد کے سلسلے میں کسی ایک تجویز پر بھی اتفاق رائے نہ ہو سکا یا کہہ لیجئے کہ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے سو قلعے کا نقصان تو بہت ہوا مگر بچ گیا جامع مسجد سالم بچ گئی ہاں دو مسجدیں تھیں مسجد فتح پوری اور زینت المساجد مسجد فتح پوری کا مسئلہ اس طرح حل ہوا کہ لالا چھنا مل نے کہ اب وہ دلی کے بہت بڑے بینکر تھے اسے خرید لیا زینت المساجد میں بیکری کھل گئی